حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے کہ جو اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اور پھر فرمایا کہ وہ جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہے غصے کا علاج کہ انسان کو جب غصہ آئے تو چاہیے کہ بار بار اس جملے کو پڑھتا رہے انسان کو چاہیے کہ جب جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو اپنے بیٹھنے کی جگہ اپنے ٹیبل پہ اپنے گھر میں کہیں بھی اس کو لکھ کے لگا لے تاکہ جب بھی غصہ آئے اور نگاہ پڑے اس جملے کو بار بار پڑھنا چاہیے لوگوں نے وہ جو صاحب جھگڑ رہے تھے ان کی توجہ دلائی کہ سنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں تو مراد شخص کی غالباً یہ تھی کہ میرا غصہ صحیح ہے میں پاگل تو نہیں ہوں کہ یہ جملہ دوہراؤں اور میرا غصہ اتر جائے غصہ اگر غلط ہو تو اترے میں تو صحیح کام کر رہا ہوں اور اس حدیث پہ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے بولنا یہ یقیناً بے ادبی تھی اسی لیے محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ شخص یا تو کوئی منافق تھا اور یا پھر وہ دیہاتی گنوار ہوگا مشکات کے حاشیے میں یہ بات محدثین کی نقل کی گئی ہے کہ اس شخص میں منافقت کی علامت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ انسان اس بے ادبی اور گستاخی سے بولا اب بھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے جو ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کام سے اس چیز سے منع کیا ہے تو پھر ان کاموں کا ارتکاب کیسے کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے کہیں یہ ایسے تو نہیں ہے تو منافقت کا کوئی حصہ خود ہماری شخصیت میں پرورش رشت پار